حفظ کر لیتا ہے مجھے یاد ہے کہ وہ ہمارے نیوٹون کے نائب محتم میں کرسا رہے میر عالم خان لگاری نائب محتم رہے وہاں پر تو ان کے جو والد صاحب تھے وہ جب پاکستان اور بنگلہ دیش ایک ہی ملک تھا تو ان کے والد صاحب وہاں آئی جی پولیس کپتان پورے پورے ملک کے تھے ون یونٹ کے پورے کے تھے وہ آئی جی پولیس کپتان سردار رحیم خان لگاری تو جب وہ ریٹائر ہوئے تو انہوں نے کچھ وقت پاکستان میں گزارا اس کے بعد اقامہ لیا اور مستقل مدینہ منورہ میں منتقل ہو گئے اور حفظ شروع کیا اور وہاں اسی سال کی عمر میں حفظ مکمل کیا اسی سال کی عمر میں حفظ مکمل کیا اور رمضان میں تراوی کے وقت ان کا مسجد نبوی میں انتقال ہوا میر علم خان لغاری کے والد صاحب سردار رحیم خان لغاری ہمارے کیونکہ ہمارا علاقہ بالکل ساتھ ہی ہے آٹھ دس کلومیٹر ہم سے دور ہے تو ہمارے والد صاحب کے ساتھ بہت گہرا تعلق تھا اور ہمارے والد صاحب کے فوت ہونے کے بعد سردار میرا وہاں لغاری بھی ہمارے مدرسہ خدام القرآن کے بہت مم رہے کچھ عرصہ تو انہوں نے بتایا کہ وہ بہترین یاد کرتے تھے اور شوق سے یاد کرتے تھے اور یاد ہوتا تھا اسی سال کی عمر میں انہوں نے حفظ مکمل کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا کہ انا نحن نزلنا ذکر و انا لغاری صاحب فوت ہو گئے ابھی دو ڈیڑھ سال ہوئے ابھی فوت ہوئے انہوں نے بھی بہت عرصہ ماشاءاللہ مدینہ منورہ میں گزارا بہت عرصہ تو اللہ تبارک و تعالی خود ہی اس کی حفاظت فرماتے ہیں اور اسباب پیدا فرماتے ہیں جب انگریز ہندوستان میں آیا تو اس اس سے حکومت بننے سے پہلے اس نے اپنے لوگوں کو بھیجا ہوا تھا پوری معلومات کٹھی کرنے کے لیے ساری مسلمانوں کی خاص کر معلومات لینے کے لیے تو جب ان کا کنٹرول ہوا تو انہوں نے ایک اپنی مشاورت میں یہ چیز طے کی کہ ان کے پاس جو یہ کتاب ہے نا یہ جب تک ان کے پاس ہے یہ ہمارے غلام نہیں بن سکتے جب تک یہ کتاب ان کے پاس ہے یہ ہمارے غلام نہیں بن سکتے ان سے جب ہم یہ کتاب لے لیں گے پھر یہ ہماری غلامی میں آ سکتے ہیں تو اس پر ان لوگوں نے یہ مشورہ کیا کہ ہم پورے اس خطے سے پوری جگہ سے اس کتاب کو اکٹھا کر کے اس کو ذہ کر دیں یہ انہوں نے آپس میں طے کرنے لگے تو ایک پرانا انگریز جو وہاں پہلے سے گیا ہوا تھا اس نے کہا اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے پورے خطے سے آپ اگر اس کو آپ ضائع کر دیں گے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس لیے کہ ان کے تو بچوں کے سینوں میں یہ محفوظ ہے اور ان کے دل سے کیسے نکال سکتے ہیں آپ ان کے اندر سے یہ کیسے نکال سکیں گے میرا مشورہ یہ ہے کہ ان کے جو اس کتاب کے محافظ ہیں ان کو ضائع کیا جائے آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں ہزاروں کی تعداد میں انگریز نے علماء کو پھانسی پہ چڑھایا جو جرنیلی سڑک تھی یہ ہماری جو دہلی سے لاہور تک جاتی تھی اس کے درخت ہر بڑے درخت کے ساتھ علماء کی لاش رہی تھی لیکن کیا ہوا کیا ان علماء کی قربانی کے بعد کیا یہ کتاب ختم ہو گئی مٹ گئی نہیں موجود ہے کیونکہ حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک بتا رہے جب ہم دور حدیث سے فارغ ہوئے آج اصل میں میرا موضوع جو ہے وہ بیان کا نہیں ہے کارگزاری تھوڑی سی سنانی ہے مختلف بزرگوں کے حالات آپ کے سامنے رکھوں اپنے اکابر کے تھوڑے سے تو جب دونوں حدیث سے ہم فارغ ہوئے تو ہمارے دستار بندی مولانا عبداللہ درخواستی رحمت اللہ علیہ نے فرمائی تو والد صاحب کی وجہ سے میرے ساتھ بہت گہرا تعلق محبت تھا ان کا بہت محبت کرتے تھے مجھ سے ہمارا علاقہ بھی قریب تھا خانپور اور صادق آباد تو فرمانے لگے کہ بیٹا اب آپ لوگ جو ہے مدرسے سے نکل کر عملی زندگی میں جاؤ گے وہ آپ کے سامنے مختلف میدان ہیں کوئی کوئی تو جائے گا مدرسے میں مدرس بنے گا پڑھائے گا کوئی نکلے گا تبلیغ میں اور تبلیغ کرے گا کوئی امام مسجد بنے گا کوئی خطیب بنے گا کوئی مصنف بنے گا کتابوں کو لکھے گا کوئی جہاد پہ جائے گا مختلف اب آپ کے پاس وہ ہے عمل کے لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ آپ جس شعبے میں چلے جاؤ جس شعبے میں آپ جا کر کام کرو بھرپور اس میں محنت کرو اور دوسرے شعبوں کے ساتھ معاونت کرو اور اگر معاونت نہ کر سکو یعنی آپ کے پاس وقت نہیں ہے آپ کے پاس سرمایہ نہیں ہے آپ کے پاس ایسا چیز نہیں ہے کہ آپ ان کی معاونت نہیں کر سکتے دوسرے شعبے کی تو مخالفت کبھی نہ کرنا مخالفت کبھی نہ کرنا جو بھی جو جس کام میں لگا ہوا ہے وہ اپنا ہی کام ہے وہ وہ پرایا نہیں ہے دوسرا نہیں کسی اور کا نہیں ہے اپنا ہے تعاون کرنا ہر شعبے کے ساتھ اگر نہ ہو سکے تو مخالفت کبھی نہ کرنا آج ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں غلوب ہے اور کہیں مخالفت ہے کہیں غلوب آ گیا کہ جو میں کر رہا ہوں بس یہی سب کچھ ہے یہی پورا کا پورا دین یہی ہے یہ بھی غلط ہے یہ بھی غلط ہے اور کہیں جو ہے مخالفت ہو رہی ہے کہ یہ صحیح نہیں یہ صحیح نہیں ہو تو اس لیے ہمیں اپنے اکابر اور بزرگوں کی رہنمائی میں یہاں جو ہم جمع ہوتے ہیں اپنے حضرت سے رہنمائی لینے کے لیے آتے ہیں صرف ایک یعنی اس کو ہم ایک وہ ایک کہتے ہیں عادت اور ایسی عام مجلس نہ سمجھیں بلکہ یہاں سے ہم کچھ لے کے جائیں کچھ سیکھ کے جائیں اور اپنے ذہنوں میں کچھ چیز بٹھا کے جائیں ہمارا آنا وہ قیمتی بنے ہمارا یہاں کچھ سننا وہ قیمتی بنے ان حضرات کی جو توجہ ہے اور جو بات ہے وہ ہمارے دل میں اترے اور اس کو ہم عمل کی نیت سے لے کے نکلیں اس کو ایک روٹین کی محفل نہ سمجھیں بلکہ ہم اس کو ایک اہمیت دے کر ہم اپنے آپ کو بنانے کے لیے یہاں آئے تو اس حوالے سے ہمیں اپنے بزرگوں کی رہنمائی میں اپنے حضرات کی رہنمائی میں اپنا ایک اعتدال کے ساتھ ہم نے چلنا ہے کہ جس کام میں ہم لگے ہوئے ہیں اس میں ہم نے خوب محنت کرنی ہے اور دوسرے کاموں کی ہم نے مخالفت بالکل نہیں کرنی معاونت کرنی ہے مخالفت بالکل نہیں کرنی اگر شیخ الند رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے جب مالٹا کی جیل سے واپس آئے انگریز نے جب ان کو مالٹا کی جیل میں ڈالا اسیر مالٹا بنے تو جب وہاں سے جیل سے واپس آئے اس سے رہائی کے بعد فرمانے لگے کہ میری بھاگ دوڑ جد و جہد اور ساری زندگی کا نچوٹ دو باتوں میں نکلا ہے میں دو باتیں آپ کے سامنے کرتا ہوں پہلی یہ ہے پہلی یہ ہے کہ امت کے اندر اتحاد پیدا کیا جائے جوڑ پیدا کیا جائے اتحاد پیدا کیا جائے یہ جو بکھرے ہوئے ہیں ٹوٹے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کی مخالفت میں لگے ہوئے ہیں اس کو ختم کیا جائے اس کو ہم ختم کریں امت کے اندر اتحاد کو پیدا کریں اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے گاؤں گاؤں محلہ محلہ مکتب کی ترتیب بنا دی جائے مکتب کی ترتیب بنا دی جائے تاکہ ہمارا بچہ بنیادی طور پر جو ہے وہ دین کے ساتھ منسلک ہو جائے مولانا طلحہ صاحب دامت برکات عالیہ ابھی کچھ عرصہ پہلے چار پانچ سال پہلے کی بات ہے کہ پاکستان تشریف لائے مولانا عزیز الرحمان صاحب دامت برکات عالیہ کے وہاں ختم بخاری میں بیان تھا ان کا تو اس پورے بیان کا لبے لباب جو تھا جتنا وقت انہوں نے بیان کیا پورے بیان کا لبے لباب یہ تھا ایسا لگتا تھا کہ جیسے کہ ان کے اوپر اب اس چیز کا غلبہ آ گیا ہے بالکل کہ بھائی ہر جگہ مکتب کھولو ہر جگہ مکتب کھولو ہر جگہ مکتب کھولو تاکہ ہمارے ہمارے مسلمان مسلمانوں کے بچے ان کو آج کل آپ, آپ کے سامنے ہوگا کہ آج کل تو ایسے اسکول بھی کھل گئے ہیں کہ دودھ پیتے بچے بھی وہاں چلے جاتے ہیں ان کے لیے بھی آیا رکھی گئی ہیں ہے تو یہ بچے ہمارے سے یہ کافر چھین نہ لیں اور ہمارے بچے کفر کی طرف نہ چلے جائیں ان کی عادات اور ان کے جو ہے طریقہ کار ان میں داخل نہ ہو جائے مکتب کھولیں گے تو یہ دین کے ساتھ قرآن کے ساتھ جڑ جائیں گے بچے بنیادی طور پر بنیادی طور پر جڑ جائیں گے اسی پر مجھے چھوٹی سی بات یہ بھی یاد آ گئی کہ یہ تجربے کی بات ہے کہ جس جو عورت قرآن زیادہ پڑھتی ہے جو عورت قرآن زیادہ پڑھتی ہے تو اس کے پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے جب پیدا ہوتا ہے تو اس کی زبان بھی قرآن پر زیادہ چل جاتی ہے یہ تجربے کی بات ہے کہ وہ بچہ آسانی کے ساتھ قرآن کے اندر وہ چلتا ہے کیونکہ وہ اس کی والدہ نے اس پیٹ میں اس کو رکھتے ہوئے قرآن زیادہ پڑھا اب اس کا اس کے اس کی مخالفت میں کافروں نے کیا کیا ہے اب پتہ نہیں یہاں ہے یا نہیں ہے پاکستان میں بعض جگہ پہ شروع کر دیا کہ جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو بچے کی پیدائش کی وقت وہ ساز شروع کر دیتے ہیں گانا ساز جسے کہتے ہیں تاکہ پہلی آواز بچے کے کان میں کس کی جائے ساز کی چلی جائے حالانکہ ہمارے ہمارے ہاں کیا ہے کہ پہلی پہلی آواز کیا ہو آزان ہو لیکن کافی ہمارے پیچھے اتنا لگا ہوا ہے کہ ہماری ہر ہر چیز کے اوپر وہ توڑ کر رہا ہے تاکہ ان کے اندر سے کھرچ کھرچ کر اس چیز کو نکالا جائے اور ہم غفلت میں ہیں ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اسی طرح مقابلہ کریں یہاں وہاں ہم میں ایک دفعہ چترال گیا تو چترال کا وہ علاقہ ایک ایک علاقہ ایسا ہے جس کو وادی کافرستان کہتے ہیں اور وہاں ایک قوم آباد ہے جس کو کچھ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ اسکندر اسکندر کے لوگ ہیں وہاں جب آیا تھا تو وہ اس کے بقیہ لوگ ہیں تو اس اس, اس اس کے کچھ قوم میں سے کچھ لوگ مسلمان ہوئے تو ہم نے وہاں مکتب کھولے تین وادی ہیں وادی بریر وادی جو ہے وہ رمبو اس طرح تین وادیاں ہیں اس میں ہم نے ہر وادی میں تین تین مکتب کھولے ایک شروع میں ایک درمیان میں اور ایک آخر میں تاکہ جو مسلمان ہو گئے وہ وہاں پڑھے تو وہاں جب آنا جانا ہوا تو پتہ چلا کہ ایک عورت ہے وہ دس سال سے اس چترال کے سرد علاقے میں اکثر بجلی بھی نہیں ہوتی وہاں پاگوکات وہاں وہ رہ رہی ہے اور وہ ان پر محنت کر رہی ہے یو کے سے آئی ہوئی ہے وہاں وہاں رہ کر وہ محنت کر رہی ہے تو وہ لوگ اپنی محنت میں لگے ہوئے ہیں باطل پر اپنے بتلان پر وہ محنت کر رہے ہیں بھرپور محنت کر رہے ہیں دن رات ایک کر رہے ہیں اور ہم ہم غفلت میں ہیں تو مولانا طلحہ صاحب نے فرمایا کہ بھائی گاؤں گاؤں بستی بستی میں مکتب کھولا جائے تاکہ ہمارے بچے دین سے منسلک ہو جائے ہم جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے اپنے بچوں کی ہمارا وقت گزر رہا ہے اور ہم الحمدللہ ان حضرات سے منسلک ہو گئے ہیں دین کی بات سنتے ہیں دین کی بات پر عمل کرتے ہیں الحمد لیکن اپنے بچوں کے بارے میں سوچیں کہ ہمارے بچے کہاں جا رہے ہیں ہماری اولاد کہاں جا رہی ہے ہمارے بچے بھی منسلک ہو رہے نہیں ہو رہے ان کے اندر بھی دین کا جذبہ آ رہا ہے نہیں آ رہا ان کے اندر بھی جو ہے تبدیلی آ رہی ہے نہیں آ رہی ایسا نہیں کہ وہ ہم نے ان کو کفر کے حوالے کر دیا کافروں کے حوالے کر دیا اس تہذیب کے حوالے کر دیا جو تہذیب ہماری مخالف ہے اس لیے ہمیں فکر کرنی ہے کہ ہم بنیادی طور پر سب سے پہلے بعض حضرات ہمیں آ کر بےچارے روتے ہیں کہ بچہ بات نہیں مانتا بچہ کہنا نہیں مانتا بچہ جو ہے وہ ادب نہیں کرتا وہ احترام نہیں کرتا بھئی ہاں آپ نے بچے کو کہاں بھیجا میں نے جی فلاں یونیورسٹی میں فلاں کالج میں فلاں اسکول میں بچے کو پڑھا رہا ہوں بھائی جب تم اپنے بچے کو کافروں کے حوالے کر دو گے تو وہ ادب کیا کریں گے آپ کا وہ احترام کیا کریں گے آپ کا وہ کیا بات مانیں گے آپ بنیادی طور پر اپنے بچے کو پہلے دین دو اس کے بعد جو بنانا ہے اس کو بناؤ ڈاکٹر بناؤ وکیل بناؤ ہر چیز بناؤ لیکن سب سے پہلے اس کے اندر دین داخل کرو تاکہ وہ ڈاکٹر ہو تو پہلے مسلمان ہے پھر ڈاکٹر ہے پہلے وکیل ہے پھر ڈاکٹر ہے پہلے پہلے مسلمان ہے پھر وکیل ہے پہلے مسلمان پھر انجینئر پہلے مسلمان پھر انجینئر پہلے مسلمان پھر وکیل پہلے مسلمان پھر ڈاکٹر پہلے اس کے اندر اسلام داخل کریں ہم ہم غفلت میں ہم سستی میں جانے میں یا انجانے میں اپنے بچوں کو ان کے حوالے کر دیتے ہیں اور پھر بعد میں روتے ہیں اور پچھتاتے ہیں پھر وہ پچھتاوا کام نہیں آتا وہ, وہ, وہ ہمارے ہاتھ سے نکل چکا ہوتا ہے تو اس لیے سب سے پہلے بنیادی طور پر اپنے بچوں کو اپنے اولاد کو اپنے اپنے محلے کے بچوں کی فکر کر کے ان کو ہم دین دیں دین دیں دین سکھائے ان کو انا انہ ذکر وہ انا اللہ حافظ کے تحت اپنے بچوں کو اللہ تبارک و تعالی کی ان افواج میں داخل کریں جو اللہ نے فوجیں اس کی حفاظت کے لیے بنائی ہیں اس کی حفاظت کے لیے فوجیں بنائی ہیں فوج ہے اس میں ہم داخل کریں بچوں کو تاکہ ہمارے بچے بھی اس نسبت میں آ جائیں حقیقت یہ ہے مولانا طلحہ صاحب جو ہے وہ فرمانے لگے ایک دفعہ ان کے ساتھ ہمارا حج ختم ہوا تو مینا سے ہم مسجد ایجابہ جا رہے تھے کیونکہ وہ سنت ہے کہ یعنی مینا سے مسجد ایجابت جا کر وہاں نماز پڑھ نمازیں پڑھ کے پھر وہاں سے گھر کی طرف آنا مولانا عبد الحفیظ مکی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا طلحہ صاحب دامد برکات منا لیا یہ دونوں حضرات گاڑی میں تھے میں بھی ان کے ساتھ تھا تو ہم مینا سے مسجد ایجابہ جا رہے تھے تو مولانا طلحہ صاحب نے اس میں اسی سفر میں اپنے کچھ واقعات سنانا شروع کیے تو میں اس میں یہ سنانا چاہ رہا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم چھوٹے بچے تھے نا تو یہ نظام الدین اور سہارنپور یہ آپس میں فیملیاں جڑی ہوئی ہیں ہیں مولانا الیاس صاحب اور مولانا دقیر صاحب کے والد صاحب بھائی پھر اس کے بعد آپس میں رشتے داریاں سارا تو وہ فرمانے لگے کہ جب ہم نظام الدین میں جاتے تھے نا تو ہمارے کھیل اور ہمارا جو کھیلنا ہوتا تھا وہ کیا ہوتا تھا ہم فٹ بال نہیں کھیلتے تھے ہم کرکٹ نہیں کھیلتے تھے ہم جو ہے یہ چڑی بلا نہیں کھیلتے تھے بلکہ ہمارا کھیل یہ ہوتا تھا کہ سارے بچے ہم جمع ہو جاتے اور ان میں سے ایک بیان کرتا اور اس بیان کے بعد پھر تشکیل ہوتی یہ ہمارا کھیل ہوتا تھا کہ سارے جمع ہو جاتے اور ایک ایک ایک بچہ کھڑا ہو جاتا وہ بیان کرتا بیان کرنے کے بعد پھر تشکیل ہوتی پھر تشکیل میں نام لکھے جاتے یہ ہمارا کھیل ہوتی ہے اور پورا ختم ہو جاتا کھیل نظام الدین میں اور وہ جب بچے سہارنپور میں آتے تو پھر ہمارا یہ کھیل ہوتا تھا کہتے کہ میں ابا کی سیٹ پہ بیٹھ جاتا جب ابا چلے جاتے ہیں تو میں ابا کی سیٹ پہ بیٹھ جاتا اور سارے بچوں کو جمع کرتا بیان کرتا اور پھر سب کو بیت کرتا میں بیت کر کے جو ہے پھر ہمارا کھیل ختم ہوتا یعنی ہمارے اکابر کے بچوں کا کھیل دیکھے فرمان لگے ایک واقعہ اس میں عجیب سا یاد آ گیا مجھے فرمان لگے ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں وہ زیادہ وقت تو نہیں ہو رہا ایک دفعہ ایسا ہوا کہ وہ میں وہ جو ہے نا بچوں کو بیان کر کے بیت کر رہا تھا تو ایک بوڑھے اور ایک عمر رسیدہ وہ بھی آ گئے ساتھ آ کے بچوں کے پیچھے بیٹھ گئے تو میں نے ان بچوں کو بیت کی تو اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ مجھے بھی بیت کر لو تو کہتے میں نے ابا کی طرح ان کو ڈانٹ دیا تمہیں خیال نہیں آتا تم وقت کرتے ہو جب بچے بیت ہو رہے تھے تم کیوں نہیں بیت ہوئے کہتے اچھی طرح میں نے ڈانٹا ان کو پہلے ڈانٹ کے پھر کہا آؤ اور پھر میں نے اس کو بیت کیا وہ کھیل تھا نا جی تو کہنے بیت کیا تو اتنے میں دیکھا کہ ابا پریشان ہو کر نا پھر وہ اسی کمرے میں داخل ہوئے جو جہاں ان کی مسرت تھی یہ ان کا واقعہ میں نے خود سنا حج کے سفر میں خود بتا رہے ہیں کہنے گا پریشان ہو کے داخل ہوئے تو دیکھا کہتے حضرت حضرت آپ یہاں میں پریشان ہو رہا ہوں آپ کے پیچھے آپ کے لیے کہ آپ وقت پہ پہنچے نہیں پتا چلا کہ وہ مولانا حسین احمد مدنی تھے وہ مولانا حسین احمد مدنی تھے جن کو میں نے ڈانٹ کے بیت کیا اللہ اکبر فرمانے لگے کہ اس وقت سے لے کر پوری زندگی مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے مجھے پیر صاحب بلایا اور ان کا نام جو پیر صاحب پڑا ہے وہ اسی وقت سے پڑا ہے ابھی جو ہم سب ان کو پیر صاحب کہتے ہیں یہ اس کی وجہ تسمیہ وہی ہے کہ حضرت مدنی نے ان کو پیر صاحب فرمایا فرمانے لگے ایک دفعہ ایسا ہوا کہ وہ ایک شخص تھا وہ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کے آم کے موسم میں آم کی دعوت کرتا تھا تو حضرت جو ہے وہ آم کھانے کے لیے جاتے تھے اس کے باغ میں وہ ہودی بنی ہوتی تھی اس میں جو ہے آم پڑے ہوتے تھے پانی اوپر ہوتا تھا آم ٹھنڈے ہوتے تھے پانی میں پھر جا کے آم کھاتے تھے کہنے لگے کہ حضرت مدنی ٹانگے پر آئے تو انہوں نے کوچوان کو کہا جاؤ پیر صاحب کو بلا کے لاؤ تو کوچوان آیا اور اس نے دروازہ کٹکھٹایا اور ابا سے کہا کہ حضرت حضرت مدنی آپ کو بلا رہے ہیں حضرت مدنی آپ کو بلا رہے ہیں تو کہتے ہیں ابا نے اس سے پوچھا کوچوان سے کہ انہوں نے کیا فرمایا ہے تو کوچوان نے کہا حضرت نے فرمایا پیر صاحب کو بلا کے لاؤ کہا وہ مجھے نہیں بلا رہے وہ لوڈے کو بلا رہے ہیں <laughs> کہتے پھر مجھے مجھے بھیج دیا ابا نے کہا وہ اس لوڈے کو بلا رہے ہیں تو کہ میں جب گیا تو حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ وہ تانگے میں پیچھے والی سیٹ پہ بیٹھے اور مجھے اگلی سیٹ پہ بٹھایا جیسے شیخ کو اور پیر کو بٹھایا جاتا ہے اللہ اکبر یہ واقعہ انہوں نے خود جو مجھے ہم, مجھے ہم نے سنا ان کی زبان سے مولانا تعالیٰ صاحب کی زبان سے بہرحال تو بچوں کا کھیل جو ہے وہ بچوں کا کھیل بھی یہی تھا کہ بیان ہوتا تھا اور تشکیل ہوتی تھی ہے بیان ہوتا تھا اور بیت ہوتی تھی یہ کھیل تھا یہ اسی وجہ سے ان بچوں نے بڑے ہو کر کیا کیا کام کیا ہے کیا کیا کام ہمارے علماء دیوبند کا کیا کیا نام ہے اس وقت پوری دنیا میں علماء دیوبند نے اعتدال کے ساتھ دین کو مضبوطی کے ساتھ قابو رکھا ہے اور پوری دنیا میں تمام شعبوں کو زندہ رکھا ہے تو علماء دیوبند نے رکھا ہے حقیقت یہ ہے حقیقت یہ ہے میرے والد صاحب جو ہے وہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے ہمیشہ انہوں نے کھدر پہنا کھدر کا لباس کھدر کی ٹوپی اور جوتی جو ہے وہ موچی کی بنی ہوئی یعنی انگریز کی اتنی مخالفت کی کہ انگریز کی بنی ہوئی جوتی نہیں پہنوں گا انگریز کا بنا ہوا کپڑا نہیں پہنوں گا کھدر پہنا ہمیشہ تو ایک دفعہ فرمانے لگے کہ میں حضرت لاہوری صاحب کے بھی شاگرد تھے مدنی کے بھی شاگرد تھے والد صاحب تو جب وہ جاتے تھے حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو ملنے کے لیے تو حضرت لاہوری صاحب کے ہاں ٹھہر کے جاتے تھے پھر جب واپس آتے تھے تو ٹھہر کے واپس آتے تھے تو ایک مرتبہ ملنے گئے تو واپس آئے تو حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ حضرت کی محفل میں کوئی بات سنی ایسی بات جو ہمارے لیے بہتر ہو تو حضرت والد صاحب نے فرمایا ہاں میں نے سنی وہاں بات کہنے لگے کہ ایک ایک بستی سے ایک بستی سے کچھ لوگ آئے اور رمضان شروع ہونے والا ہے تو انہوں نے آ کے پوچھا کہ ہمارے ہاں ایک حافظ ہے اور وہ ہے مودودی ہم اس کے پیچھے تراوی پڑھیں یا سورتوں کے پیچھے سورتوں والی تراوی پڑھیں تو کہتے حضرت مدنی نے فرمایا صورتوں والی تراوی پڑھو اس کے پیچھے تراوی مت پڑھو مودودی کے پیچھے ٹھیک ہے جی اب حضرت مولانا لاہوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس کو لکھو والد صاحب نے اس پورے واقعے کو لکھا فرمایا نیچے دستخط کرو والد صاحب نے دستخط کیا محمد عثمان کہ نہیں فاضل دارالعلوم بند محتم خدام القرآن پورا تعارف کے ساتھ دستخط کرو اور وہ پورا کا پورا مضمون خدام الدین میں چھاپا گیا اور والد صاحب کا کیا ذہن بنا کہ والد صاحب نے اس کے بعد زندگی بھر وہ ترجمہ پڑھاتے تھے بچوں کو روزانہ اس سبق میں سے کوئی نہ کوئی ایسا نقطہ نکال کر مودودی کے خلاف ذہن سازی کرتے تھے پوری زندگی مودودی کے خلاف ذہن سازی کی اور انگریز کے خلاف ذہن سازی کی یعنی ایک واقعہ کو ایک واقعہ ایسا آیا ان کے سامنے کہ پوری زندگی انہوں نے مودودی کے خلاف جو ہے وہ ذہن سازی کی اسی پر ایک واقعہ چھوٹا سا یاد آ گیا کہ ابھی خیر مدارس میں استاد الحدیث ہے مولانا عابد ڈیروی صاحب مولانا عابد ڈیروی صاحب وہ مولانا عابد ڈیروی صاحب انہوں نے ترجمہ اور شروع کی کتابیں میرے والد صاحب کے پاس پڑھی تھی اور وہ زمانہ ایک زمانہ وہ تھا کہ مولانا مصباح اللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے مدرسے میں وہاں پڑھایا کرتے تھے خدام القرآن میں جب مفتی شاہ صاحب مولی زبیر صاحب عبداللہ بٹلہ الرحمان بٹلہ وغیرہ سب یہ وہاں پڑھتے تھے میرے شاہ میں تو اس وقت مولی عابد صاحب نے ترجمہ والد صاحب کے پاس پڑھا وہاں سے پھر وہ مدینہ یونیورسٹی چلے گئے اور وہاں انہوں نے پی ایچ ڈی کی پی ایچ ڈی کرنے کے بعد ان کو جب مقالہ لکھنے کا موقع آیا تو انہوں نے کہا میں مقالہ لکھوں گا تفہیم القرآن پر مودودی کی تفسیر پر کہ اس کے اندر کتنی غلطیاں ہیں تو کیونکہ اس وقت مودودی کا بڑا ویسے بھی عرب لوگوں میں بہت اس کا مقام ہے کچھ بہت لوگ چاہتے ہیں اس کو مودودی کو تو انہوں نے پہلے تو کہا کہ بھائی کیوں اس کے خلاف لکھیں گے بس میں لکھوں گا انہوں نے ایک مقالہ لکھا تفہیم القرآن پر اور اس کی غلطیوں کو پورا واضح کیا وہ مقالہ تو الحمد پورا مکمل ہو گیا کیونکہ والد صاحب شاگرد تھے اور والد صاحب کے پاس آتے تھے وہ مدد لینے کے لیے مقالہ کے لیے لیکن ہوا یہ کہ ان کو وہاں سند بھی نہیں ملی اور ان کو مبوس بھی نہیں کیا گیا ورنہ وہاں کی پی ایچ ڈی والوں کو جو ہے نا وہیں سے تنخواہ مقرر ہوتی ہے اور وہ جا کے مختلف جگہ پر وہ پڑھاتے ہیں اور تنخواہ مدینہ یونیورسٹی سے آتی ہے ان کو نہیں دیا گیا یہ چیز تو کہنے کے دل میں تھوڑا سا ایک کلک سی تھی کہ یہ کیا ہوا کچھ عرصے بعد کئی سالوں کے بعد کہنے لگے میں مکہ گیا تو میرا ایک استاد جو مجھے یونیورسٹی میں پڑھاتا تھا وہ مجھے ملا کہا شیخ عابد آپ کی ایک ایسی نیکی ہے جو آپ کو پتا نہیں ہے اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں مولانا عابد صاحب نے پوچھا کہ کیا نیکی وہ کہنے لگا کہ ہمارا مشاورتی کمیٹی بیٹھی اور اس میں یہ طے ہو رہا تھا کہ اردو میں جو ہے تفسیر چھاپنے کے لیے تفہیم القرآن کو چھپایا جائے تو کہتے اسی مشاورتی کمیٹی میں ہم نے مشورہ دیا کہ اس تفہیم القرآن پر ایک مکالہ لکھا گیا تھا پہلے اس مقالہ کا مطالعہ کیا جائے پھر فیصلہ کیا جائے کہتے ہیں آپ کا وہ مقالہ نکالا گیا اور اس مقالہ کا مطالعہ کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ تفہیم القرآن کو نہیں چھاپنا تفسیر عثمانی چھپی تفسیر عثمانی چھپی تو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 به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم للذين أحسنوا الحسنى وزياده ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذله أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون صدق الله العظيم رسوله الكريم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم محترم أستاذ مكرم respected علماء كرام الحمد لله we spoke about Hazrat Maulana Rashid Ahmad Gangoi Rahmatullah Ali where he was born in the year 1323 he was born in the year 1244 Hijri and that is more than 190 years ago, and he passed away at the age of 79. We mentioned some ibtidai halat, initial uh, livelihood, uh, initial uh, situation of his life history, and we'll mention certain other aspects of his life history. Hazrat Maulana Gangohi Rahmatullah Alayhi, from young, he was like a wali of Allah Ta'ala and Allah subhanahu wa ta'ala gave him a photographic memory. Whatever he used to learn, he used to remember. And he used to remember it off by heart. And uh, when he was, when the day he got married, subhanallah, we made mention of it and we repeated, the day he got married was the day he started learning, he started learning the Quran Kareem, making his of the Quran Kareem. So every person's happiest day in life is the day of marriage. But Hazrat Rahmatullahi, that, that, was the day when he started his sabak and started learning the Quran. Not the next day, the same, very same day he started learning the Quran Kareem, subhanallah. And then Hazrat became there to Hazrat Maulana uh, Haji Imdadullah Makki Rahmatullahi. And uh, he says that, you know, when I went there for one day and two days, then it became three days, it became four days. And uh, when he became Bayat to Hazrat, then he told Hazrat uh, Hajim Dadullah Rahmatullah alayhi, that I cannot make a lot of zikrs etc. And I, can, I cannot wake up for tahajjud namaz also. Uh, this was his humility because that was already there in his, in his, in his tabiyat etc. But the first day when everybody woke up and everybody started making zikr, he said that was the first day that, and the last day I never, where I never ever uh, did not wake up for tahajjud namaz, did not make my zikrs, etc. And within that 40 days, then he became a Khalifa of Hazrat Gangohi Rahmatullah Alayh. And uh, uh, Hazrat Haji Imdadullah Muhajir Makki Rahmatullah Alayh. Now, as far as accepting of gifts is concerned, many times people give gifts and they expect favors. So Hazrat Rahmatullah Alayh was very, very cautious. From certain people he used to accept gifts and from certain people he would not accept gifts. حضرت دی منی منی خلفہ سینئر خلفاف حضرت حاجی امداد اللّہ محاجد مکی رحمۃ اللہ علیہ امنگ زیم و شیخ الحمد حضر مولا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ حضر مولانا شاہ عبدالرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ حضرت مفتی کفایت اللہ رحمۃ اللہ مولانا صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ امبیڈوری رحمۃ اللہ علیہ حضرت سید حسین احمد مدی رحمۃ اللہ علیہ اینڈ مولانا محمد یاحیہ کاندیلوی رحمۃ اللہ علیہ These were among the senior khulafa of Hazrat Haji Imdadullah Muhajir Makki Rahmatullah alayh. There was a lady by the name of Nawab Sultan Begum and she was uh, the, she was uh, the husband, she was the wife of the millionaire of, of Bhopal. And she requested to become murid of Hazrat Gangohi Rahmatullah alayh. Hazrat Gangohi Rahmatullah alayh refused. She then insisted and requested again and again and he told her that on certain conditions I'll make you bayat. Number one, you will not make it known to anybody that you are bayat to me. Number two, whatever I will tell you, you will comply. Number three, you will not give me any gifts. You will not give me any gifts. Subhanallah. So this shows the independence in the tabiat of Hazrat Gangohi Rahmatullahi, that he made a person of high status and caliber. And Alhamdulillah, she was also, Hazrat wanted to impress upon her that bayat is not a joke. You have to follow, you know, they say that ittilaw, ittiba, i'tiqad, inqiyad. In bay'at, a person must first of all have i'tiqad on a person, must have love for that person, and uh, there must be a strong affinity with that person. And secondly, you must follow that person. And thirdly, whatever they say, we must abide by that. And we must not go against the, the advices of our sheikh, etc. So these are the four principles of bayat which a person has to abide by. And it must just not become a thing for the sake of fashion. Allah forgive us that uh, sometimes it becomes like a fashion. That, you know, I'm bayat to so and so, but there is no connection, there is no uh, reporting, there is no, uh, you know, uh, ex explaining the different halats a person goes through and the certain sicknesses and maladies and ailments that are within a person's heart. A person doesn't bring it to the notice of his sheikh with the result, the person is connected to a sheikh, but none of the, uh, uh, uh, no islah gets, no islah takes place. Because why? The intention was only bayat for the sake of bayat. But when there is bayat for the sake of islah and reformation, then definitely a lot of, uh, uh, you know, a, a great deal of change, inshallah, will take place. Then there, on one occasion, Maulana Khalil Ahmad Saharanpuri, Ahmadullah Ali, he brought his سن ان لا محمد یامین رحمتہ اللہ علیہ اینڈ حضرت that you know my son law would like to become near to you so حضرت رحمت اللہ علیہ that person that you must have خود بہکا کر لائے ہوں گے you must have brought him and you must have trick him to become near to me so حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ حضرت مائی طبیعت does not allow me to force anybody, to trick anybody to become your murid. That is totally against my tabiyat. So Hazrat was very, very happy. He has come on his own accord. Subhanallah. Sometimes certain people, certain senior people love that, you know, somebody, and the intention is also good that if this, my son or my son-in-law can become bayat to this great wali, then alhamdulillah, his law also can take place. But Hazrat did not want that to come from another external source. Hazrat wanted that the desire must be within the individual himself that I want to change, I want to reform, I want to become a better human being, I want to uh, build a stronger connection with Allah subhanahu wa ta'ala. The result, the result of Hazrat Rahmatullah's simplicity is that we can comfortably say that those were Hazrat's murids and those were Hazrat's khulafa and those were the murids of the khulafa and those who became khulafa of the khulafa. Those, if you take that number right up to today, right up to today, then that amount can go up to 10 million people. Subhanallah. 10 million people, Allahu Akbar. So, this is the result of sincerity and tawadu and lillahiyat and fana'iyat. Allahu Akbar. Hazrat Rahmatullah Ali used to tell the people that they must make first of all tawbah, sincere tawbah. They must read 300 times Durood Sharif on a daily basis. And khairul amal ma qalla wa indima. The best of actions are, even if you do a little bit, but you must do it continuously. Allah give me also tawfiq to do the amals continuously. Whatever we do, we must fix the time and we must do it continuously. And fourthly, Hazrat Rahmatullah used to tell the people to read 12 tasbihs up to 24,000 times. So, uh, the zikrs which we normally make here, 12 tasbih mean 1,200 times or up to 24,000 times certain people were allowed to do. Whether it is uh, silently or whether it is jahran, whether it is loudly. And Hazrat Rahmatullah never used to encourage people to expose their, their ahwal to people. Meaning, if a person experiences certain uh, good things, he would tell them, don't expose it. On one occasion, there was a person who started feeling certain good things, and he started telling the people, Alhamdulillah, like for example, seeing Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam in a dream or seeing a good dream, etc. Hazrat Rahmatullah Ali never used to encourage people. And the result was when this person told the people about it, and it became famous and it became known among the people, the result was that halat and that good condition then disappeared and went away. So this was the beautiful advice of Hazrat Gangohi Rahmatullah Ali. On one occasion, uh, there was Maulana Hakim Ismail Gangohi, rahmatullah Ali, who wrote few qasidas in favor of Hazrat. And because he was very bad betakalluf, he was very bad betakalluf, so he wanted to read the qasida in favor of Hazrat rahmatullah Ali. Hazrat rahmatullah Ali was not in favor of it. And he insisted and persisted and he started reading the qasida in favor of Hazrat Gangohi rahmatullah Ali. After he finished the qasida, Hazrat Gangohi rahmatullah Ali, took sand and threw it on top of him. He told him, this is the result, this is the reward of your qasida. <laughs> this is the reward of your qasida and he threw sand on him. Allahu Akbar. It means that this was the level of annihilation. The level of annihilation meaning that I'm nothing and everybody is better than me. Like the dua of Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Allahumma ja'alni fi aini saghira wa fi ayunin nasi kabira. Oh Allah, make me small in my own eyes and grant me respect in the eyes of the people. So, when Hazrat Sheikh Zakaria Rahmatullah Alayh was asked by one great alim, uh, Hazrat Allama Sayyid Suleiman Nadwi Rahmatullah Alayh, that what is tasawwuf? He said, ibtida is ihsan, ikhlas, and intiha is ihsan. The beginning is sincerity, and the ending is ihsan. So this is that a person reaches that stage where a person uh, whatever he does, in 24 hours we are seeing Allah subhanahu wa ta'ala. And if we cannot see Allah subhanahu wa ta'ala, imagine we are seeing Allah ta'ala, then we must imagine Allah ta'ala is seeing me. 24-7, that is the purpose of this whole exercise, why we are gathering here every Sunday. Allah ta'ala give me also and give us all ikhlas and sincerity. On one occasion, the Amir of Afghanistan had sent a gift of 5,000 rupees. Hazrat Rahmatullah Ali refused it. And he said, no, I got no need for it. Subhanallah. And Hazrat Rahmatullah Ali, one occasion somebody gave him a gift and he was wearing, he was wearing new clothes. He was wearing new clothes. So another murid came and he saw Hazrat Rahmatullah Ali wearing brand new clothes. So Hazrat Rahmatullah Ali was talking to somebody. And while talking to somebody, the topic was something else. And in, in between, he changed the topic and he said, he told that other person that the clothes that I'm wearing is not my own clothes. Somebody gave it to me as a gift, that's why I'm wearing it. And just to make him happy. And then he continued his topic. There's other murid who had an evil thought in his mind that how can Hazrat be wearing new clothes and we all murids wearing old, old clothes, etc. Immediately it became a means of his Islam. That an evil thought came in his mind, subhanallah. Like Hazrat Masihullah rahmatullah people say that it was famous about him that when people and not one or two, like, you know, many, many people said that if you would go into his majlis, then two, three people say, all right, think of something. And one person say, I think we need to ask Hazrat Rahmatullah about this particular thing. And he'll mention it. And another person, another friend will tell his friend, I think we must ask Hazrat this. And the third person say, we must ask Hazrat that. So they had three different topics in their mind, which they did not even tell Hazrat Masihullah Rahmatullah When they went to the gathering, the majlis started, and Hazrat spoke and spoke, and all three topics Hazrat Rahmatullah touched it as if somebody requested, what is the meaning of this? What is the meaning of this? What is the meaning of this? And what is the explanation of this? So that is the same condition of Hazrat Gangohi Rahmatullah alayh. Hazrat Gangohi Rahmatullah alayh, another ajib unique quality is that the mazar of Hazrat Abdul Quddus Gangohi Rahmatullah alayh was there in Gango. And Hazrat Abdul Quddus Gangohi Rahmatullah Ali passed away more than two, three hundred years before Hazrat Rashid Ahmad Gangohi Rahmatullah Ali. He was a great wali of his time. And then that Khanka became disused. And became disused to such an extent that it became a stable for the horses and the donkeys. Next to the masjid. And the donkeys and the horses used to live there. And eventually Hazrat Gangohi Rahmatullah found out that this is, oh, this is the original Khanka. So he had it cleaned out and they made it, and they washed it out and they must have put some chatai there and put some straw mats, whatever it is, etc. And they started making zikr and, and utilizing the place. The people of the area, uh, like you have sometimes mutawallis, you know, when they find that somebody, uh, somebody is becoming very popular or famous, they don't, they don't have that ability to accept that if some good is taking place, then, you know, let the good take place. So, the people of the area, the mutawallis of the area, they became, they felt threatened. They said, "This person now, he took control over this Khanqa here, where previously it was a stable." And they came with a big delegation, and they told Hazrat that, "You know, we have come to you." So they asked him that, "Why have you come with such a big delegation?" He said, "No, we came to you because this particular place doesn't belong to you. It belongs to us. We are in charge." So Hazrat Rahmatullah told the people that, "I'm instructing." He said, why did you have to come with such a big delegation?" That my instructions to all the murids is that we are going to empty this out right now, not even tomorrow. And nobody must make one complaint, nobody must make one ihtijaj, nothing whatsoever. Hazrat Rahmatullah Ali did not want any jagra to take place. No jagra must take place, no fighting, no commotion, no ill feeling, eh? no situation where there is animosity, acrimony, etc. He did not tolerate it. He said, I don't want to hear one word from any murid against any of these mutawallis. And he immediately gave up the place and he gave it to them and he went to the masjid. Subhanallah. So this shows the sincerity of Hazrat Gangohi Rahmatullah alayh. Then on another occasion, a person came and he had a, Hazrat Maulana Abdul Subhan Sab, who was a police inspector, he had a friend and this particular friend, he wanted, he wanted, he wanted a particular post in the government or in the police. So the inspector Maulana Abdul Subhan Sab told that person that if you want dua, then you must go to Maulana Gangohi Rahmatullah alayh. So he went to Mullah Gangohi Rahmatullah and Hazrat Gangohi Rahmatullah told him that ja ja cha, pahar par ja. Go and climb the mountains. And there is a buzruk there and go and, and, and, convey my salams to him. So this particular person thought that Hazrat just, you know, just, uh, Hazrat ne mujhe tal dia, Hazrat just bluffed me aside and, you know, he changed the whole subject, etc. Nonetheless, after a couple of weeks or couple of months, the same friend of this Maulana Ghulam Abdul Subhan Sahib was also a police inspector. When he came to Gangoa, he found that same mm, uh, uh, uh, that same Madzu person whom Hazrat Gangoi Ramtullah had said that, you know, you must go to him and convey my salams to him. So he was embarrassed that I was supposed to go there to his place, but now uh, this Majoo this person who is engrossed in the love of Allah Ta'ala, he is sitting here. So anyway, he said, all right, Hazrat, Hazrat Ramatullahi conveyed salam to you, although it was in the same place. So nonetheless, after a few days, the job that he wanted, Allah subhanahu wa ta'ala opened up the way for him and he got that appointment. Subhanallah. So this is also like one of the karamats of Hazrat Gangohi Ramatullahi. Another person, there was a demand from him that he has to pay 3 lakh rupees as penalty for something. And this person didn't have the ability in those years, you know, 100 years, like 3 lakh rupees, like, you know, 30 million uh, rands you must pay as penalty because you did something wrong. Nonetheless, this person was so worried, he didn't know what to do. He came to Hazrat Gangoi Rahmatullah and Hazrat Gangoi Rahmatullah told this person that, uh, he told this person that, uh, you know, somebody told, uh, uh, yeah, he told, uh, somebody told him to go to Hazrat Gangoi Rahmatullah So nonetheless, this person he didn't come to Hazrat Gangoi Ramatulale. So another person then told Hazrat Gangoi Ramatulale that this person here, he's got a problem and he's, he has to pay, there's a demand of, of 3 lakh rupees, like 30 million rands of those days, and he doesn't know what to do. So Hazrat Gangoi Rahmatullah say his problem will never be solved because why? He opposes the ulama of Deoband. So this person got the message and immediately he made tawbah and istighfar and he repented and no sooner did he repent and he made sincere tawbah and istighfar, a letter came from the government that you don't have to pay that 30 million rands. So this shows that when we oppose the, the awliya Allah, man ada li waliyan faqad azantuhu bil harb, whoever makes mukhalifat of the awliya Allah, Allah subhanahu wa ta'ala announces war against such a person. So we have to learn to respect our ulama kiram, and we have to show the greatest amount of respect. On one occasion, two people came to Hazrat Gangohi Rahmatullah and they wanted to become bayat. So Hazrat Rahmatullah Alayhi told him, do rakat namaz paro." read two rakat namaz. So somebody went to see whether they're making two rakat namaz and they went away. So Hazrat Rahmatullah Alayhi told him that ye dono rafivit hai. <laughs> they are both were Shias. They were not sincere in becoming bayat. Hazrat Rahmatullah Alayhi already knew that these people are Shias and where they're going to become bayat. So by telling them to read namaz, they, eventually they went away. On one occasion, Hazrat Gangoi Rahmatullah saw the writings of Mirza Ghulam Ahmad Qadiani. And he told him, he said, "Achha likhte hai, peer ki zururat hai. Achha likhte hai, peer ki zururat hai. He writes nice, but he needs somebody to guide him. What is the meaning? If he does not get somebody to guide him, he'll be misguided. And it happened so that there was nobody to guide him. Initially, he was writing all positive things. Initially, he was writing all positive things. Eventually, then he started saying that I am, I am a Nabi of Allah. Mm-hmm. then, he, said, I'm a shadow, I'm a shadow prophet. Then I'm a prophet, and all those type of things. Likewise, so Hazrat Rahmatullah Ali, uh, Allah Ta'ala gave him the power of, of Kashf also. Hakim Ahmad Sayeed Amrohi Rahmatullah Ali, he wanted to become Bayat and he came to Gangor so حضرت رحمت اللہ سے بڑے لوگوں کو مرید کر کے جان کو آفت میں ڈالنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے to make big big people مرید is of no benefit when سبحان اللہ بٹ دس واز عجیب unique way of getting a message across to the senior people because some time senior people they they they live live seniority seniority want maintain seniority and they want an extra badge possibly on they shoulders So this person then, you know, made mannat samajat and he begged and pleaded and he pleaded. And when Hazrat Rahmatullah saw that now after one week, two weeks, he really is sincere now in his quest for Islam and reformation. This is the reason. They wanted to know and they wanted to teach the person that if you want to become bay'at, then you must be sincere in your quest for reformation. It must just not be a fashionable bay'at. A fashionable bay'at. A bay'at for the sake of fashion. Allahu Akbar. So Hazrat Rahmatullah Ali, in this, then he became a murid and eventually Allah subhanahu wa ta'ala gave him so much honor and status that he became, he became like Amirul Atibba. He became Amirul Atibba. The Amir, he became like, like the chief of all the Hakims in the area. The chief of all the Hakims in the area. This was all the barakat of Hazrat Rahmatullah Ali's uh, uh, dua and tawajju etc. And then, in the year 1323 Hijri, uh, an insect bit Hazrat Gangoi Rahmatullah Alayh, and eventually uh, it became contagious, it became poisonous, etc. And within one month, then Hazrat Rahmatullah Alayh left this world at the age of 89. Hazrat Rahmatullah Alayh passed away in the year 1323 Hijri. 100 and, more than 112 years ago. Uh, more than 112, 15 years ago. Hazrat Rahmatullah Alayh, Hazrat Gangoi Rahmatullah Alayh passed away. And Hazrat Gangohi Rahmatullah had more than 14 tasnifat, more than, more than 14 publications. But the murids and the work the murids did, subhanallah, that we can't even count. Great, great people, Hazrat Sheikhul Hind Rahmatullah subhanallah. He was the one who started the fight against the British, etc. And he was in Malta, etc. As we heard from Mullah Shahid Sahib. So, may Allah subhanahu wa ta'ala give us tawfiq that we read the bi biographies of our Kabirin and we follow the the tariqa of our Kabirin, and most important, uh, Allah Ta'ala grant us uh, uh, Islah-e Zahir and Islah-e Batin, internal Islah and external Islah. الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الله تبارك وتعالى فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون مولانا ساجد صاحب کی بزرگوں مولانا ساجد صاحب نے بزرگوں کی جو حالات سنائے وہ بھی ہم اور آپ نے سنے اور مولانا حیدر صاحب نے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے حالات سنائے وہ بھی ہم نے سنے بزرگوں کی ذکر کے وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے سکون اطمینان نازل ہوتا ہے وہ ہم نے محسوس کیا اور سکون اور اطمینان ہوا یہ باتیں کافی ہیں دو تین باتیں میں بھی عرض کرتا ہوں آیت کریم میں نے پڑھی اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں تم مجھ کو یاد کرو میں تم کو یاد کروں گا جیسے مشہور حدیث میں آتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذکر کے لیے بیٹھتے ہیں ان پر رحمت نازل ہوتی ہے ان پر سکون اور اطمینان نازل ہوتا ہے اور فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اس مجلس میں فرشتوں کی مجلس میں یاد کرتے ہیں جو فرشتے اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑا مرتبہ رکھتے ہیں اور فرماتے ہیں وشکرولی ولا تکفرون اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو اور اللہ تعالیٰ کی ناشکری مت کرو شکر سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمتوں کو بڑھاتے ہیں اور زیادہ کرتے ہیں ناشکری سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمتوں کو چھین لیتے ہیں اور برکت اٹھ جاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کو اللہ تبارک و تعالی نے اونٹنی دی تھی قوم نے مطالبہ کیا کہ آپ کا ایک ایسا معجزہ ہمیں چاہیے جو مفید ہو حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسی اونٹنی دی جو پانی بھی بہت پیتی تھی دودھ بھی اتنا دیتی تھی کہ پوری قبیلی اور قوم کے لیے کافی ہو جاتا تھا سلسلہ چلتا رہا لیکن قوم نے اور بعض عورتوں نے یہ سوچا کہ حضرت علیہ السلام کی اس ناقہ اور اونٹنی کو قتل کرنا چاہیے خدار ابن صالف ایک بدماش قسم کا آدمی اس کو آگے کیا اس کے ساتھ دوسرے لوگ مل گئے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کیا نعمت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی دودھ سب کے لیے کافی ہو جاتا تھا اللہ تعالیٰ کی قدرت کی علامت تھی پتھر سے نکلی ہوئی اونٹنی اور اس سے نکلا ہوا بچہ دونوں کو قتل کیا تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر عذاب کو مسلط کیا مقرر کیا جب ناشکری کی اللہ تعالیٰ نے نعمت بھی چھین لی عذاب بھی ان پر آ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں سب سے عظیم اور سب سے بڑی شخصیت ہے قصہ مختصر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کے بعد مخلوق میں سب سے اونچی شخصیت سب سے اونچے مرتبے کے مالک ہیں شاعر کہتا ہے یا صاحب الجمال وہ سید البشر اے جمال والے اور یہ پوری اے پوری مخلوق کی سردار من وجہ کل جمیل لقد نور القمر آپ کے خوبصورت چہرے سے چاند چمک رہا ہے لا يمكن الثناء كما كان حقه كما كان حقه لا يمكن الثناء كما كان حقه آپ کی تعریف نہیں ہو سکتی جیسے ہونی چاہیے اتنا کہوں گا بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر اللہ تعالی کے بعد مخلوق میں آپ کا مرتبہ ہے یہ مختصر بات یہ چھوٹی سی بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرم میں رہتے تھے ان لوگوں نے مشورہ کیا یا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقید کر کے ایک جگہ قید کر لیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نکال دیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم قتل کریں وَإِذْ يَمْقُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ اَوْ يَقْتُلُوكَ اَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْقُرُونَ وَيَمْقُرُ اللَّهِ مشرقین اور کافروں نے یہ منصوبہ بنایا کہ کیا کام کریں شیطان جو شیخ نجدی کی شکل میں آیا تھا اس نے کہا تم مجھے موقع دو میں آپ کو اچھا مشورہ دوں گا ابو جہل وغیرہ نے کہا ٹھیک ہے یہ بوڑھا آدمی ہے اس کے مشورے کو ہم سن لیں گے تو ایک شخص نے یہ تجویز پیش کی کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک گھر میں قید کر لیں اور جیل میں ڈال دیں ایک نے کہا نکال دیں گے شیطان جو بوڑھے کی شکل میں آیا تھا دونوں مشوروں کو رد کیا آپ ان کو ایک جگہ جیل میں ڈالیں گے ان کے ساتھی سر پر کفر باندھے ہوئے ہیں ان کو چھڑا دیں گے آپ ان کو نکالیں گے جہاں جائیں گے وہاں ماحول ان کا بن جائے گا سب ان کے ہو جائیں گے البتہ تیسری تجویز کے ان کو قتل کریں اس طرح ہر ایک قبیلے کا ایک ایک آدمی آئے سب حملہ کرے جب سب حملہ کریں گے وہ قتل ہو جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قصاص انتقام نہیں لے سکیں گے اس لیے کہ سب قبیلے شریک ہے دیت پر راضی ہو جائیں گے سو اونٹ کی دیت ہم دے دیں گے بات ختم ہو جائے گی اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ یہ کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک بہت بڑی نعمت تھے ان کی ناشکری کی اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھایا مدینہ والوں کو دے دیا اور مدینہ والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی برکت سے متحق ہو گئے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نعمت کا شکریہ ادا کیا جائے تو نعمت باقی رہتی ہے نعمت کی ناشکری کی جائے تو اللہ تبارک و تعالی نعمت چھین لیتے ہیں حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم روزانہ سورج کی طلوع ہونے کے بعد اشراق میں دو رکعت پڑھ لیا کرو یہ دو رکعت آپ کی پورے بدن میں جو اللہ تعالیٰ نے یہ رکھی ہیں آنکھ نعمت ہے کان نعمت ہے دماغ نعمت ہے سر پاؤں پھیر ہاتھ اس نعمت کا شکریہ ہوگا اس لیے کہ دو رکعتوں میں سر سے لے کر پاؤں تک آپ کا بدن حرکت کرتا رہے گا ہلتا رہے گا اور نعمت کا شکریہ ہوگا اور فرمایا کہ تین روزے رکھو تیرہ چودہ پندرہ اگر یہ نہ ہو سکی کسی وجہ سے تو آگے پیچھے کر سکتے ہیں پیر جمعرات اور پھر پیر اور فرمایا کہ وطر آپ عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیا کریں اس لیے کہ آپ طالب علم ہیں طالب علم کبھی سو جاتا ہے سبق یاد کرنے کی وجہ سے وطر رہ جاتی ہے تاکہ وطر نہ رہ جائے تو وطر پہلے پڑا کرو حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ نے گویا کہ یہ سمجھایا اور یہ بتایا کہ پورے بدن کا شکریہ یہ ہے کہ آدمی اشراق کی دو رکعت پڑھ لے زحا کی چار رکعت اگر ہو سکے تو پڑھ لے نہ ہو تو ایک میں دونوں نیت کر لے یہ نیت بھی کر لے کہ اشراق کے لیے ہے یہ بھی ہے کہ ضحا اور چاشت کے لیے ہے تو دونوں ایک نماز ہو جائے گی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے جو نعمت عطا فرمائی ہے اس نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے ہماری عادت یہ ہے کہ اگر کسی شخص میں اچھائیاں بھلائیاں بہتری ہو اور اس کے اندر کچھ تھوڑی سی خرابی ہے اس خرابی کو ہم اچھالتے ہیں اس خرابی کو ہم لوگوں کے سامنے ظاہر کرتے ہیں حالانکہ بھلائی اور اچھائی جس شخص میں ہوتی ہے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے اب ہم دیکھتے ہیں پورے عالم اسلام کا کیا حال ہے برما میں مسلمانوں کا کیا حال ہے برباد اور تباہ ہو گئے فلسطین میں مسلمانوں کا کیا حال ہے شام میں مسلمانوں کا یمن میں مسلمانوں کا کیا حال ہے رافیزی اور شیعہ اس طرح پھیل رہے ہیں جیسے ٹڈیاں پھیل رہی ہوں اور فصلوں کو کاٹ رہی ہوں اور اس طرح پھیل رہے ہیں اس کے باوجود ترکی کی جو حکومت ہے اب طیب اردگان کی حکومت یہ مسلمانوں کے لیے اور ترکی کے لوگوں کے لیے ایک نعمت ہے جب سے وہ آئے ہیں وہاں اسلام کا بول بالا ہوا جہاں جہاں پر وہ جاتے ہیں اسلام کی بات کرتے ہیں جس ترکی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لینا مشکل تھا اس کی ایئر لائن میں آدمی نماز نہیں پڑھ سکتا تھا اب وہاں الحمد ہر جگہ مسلمانوں کی عزت ہے علماء کی عزت ہے شیخ عبد الفتاب غدہ کے جو خاص شاگرد تھے شیخ محمد عبامہ دامت برکاتہم سعودی عرب کی زمین ان پر تنگ ہو چکی تھی ان سے کہا گیا تھا تم کہیں چلے جاؤ ترکی ہی کی حکومت نے ان کو جگہ دی ان کا کتب خانہ منتقل کرایا یونیورسٹیوں میں شیخ زاہد القوسری کے نام پر فیکلٹیاں قائم ہوئیں اور کام شروع ہوا بن مدرسے ماشاءاللہ کھل گئے علماء کی عزت ہوئی حفاظ کی عزت ہوئی تو اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ایسے اچھے حکمران آئے ہیں یہ تو ہم نہیں کہتے صحابہ کرام کی طرح کوئی یا خلفائی بنو امیہ کی طرح ہے ان کا درجہ تو بہت اونچا تھا اس زمانے کے لوگوں میں کچھ نہ کچھ نقص تو ہوتا ہے داڑھی فلان کی نہیں ہے داڑھی لازم ہے واجب ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ایران کا ایک سفیر آیا تھا دو سفیر آئے تھے یمن کے بادشاہ نے یمن کے حاکم نے ان کو بھیجا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر کے لاؤ وہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے رعب کی وجہ سے خوف کی وجہ سے نہیں بول سکے ایک دو دن کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم کیوں آئے ہو انہوں نے کہا ہم آپ کے پکڑنے کے لیے ہمیں کسرا نے بھیجا ہے خسروں نے بگیران کے فارس کے بادشاہ نے بھیجا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کو معلوم ہے وہ تو قتل ہوا جس نے تم کو بھیجا تھا اس کا نام پرویز تھا اس کا بیٹا شیروے شیروے نے پرویز کو قتل کیا اور واقعی ایسا ہوا تھا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہاری داڑی صاف ہے یہ کیوں کہا ہمیں اپنے رب نے پرویز نے حکم دیا اپنے بادشاہ نے حکم دیا اس طرح کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مگر مجھے میرے رب نے حکم دیا داڑھی کو بڑھا دو داڑھی رکھو اور مونچھ کو کاٹو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھنے بھی گوارہ نہیں کیا مرسل حدیث ہے اور مرسل حدیث جب دوسری احادیث سے اس کی تائید ہو جائے تو وہ دلیل اور حجت ہوتی ہے تو بہرحال یہ میں عرض کر رہا تھا کہ اس زمانے میں اس وقت جہاں جہاں کسی میں اسلامی کرن اسلام کی روشنی نظر آ رہی ہو اسلام اور مسلمانوں کی خدمت کر رہے ہوں جو اسلام کے احکام برباد کیے گئے ہوں ان احکام کو زندہ کر رہا ہو اس کی قدر کرنی چاہیے اور اس قدر کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی لزیز نکم اپنی نعمتوں کو اور بڑھائیں گے اور جہاں جہاں ہمیں زیادہ امید نظر نہیں آتی وہاں بھی اللہ تبارک و تعالی اسلام کی شان و شوقت کو بڑھا دیں گے اور شان و شوقت کو قائم کر دیں گے اللہ تعالی مجھے بھی توفیق عطا فرمائے آپ کو بھی وصلی اللہ علی محمد و و آلہ الحمد لله الحمد لله رب العالمين رضا خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته اللهم لا أحصي سنعنا عليك أنت كما سنيت على نفسك اللهم صل وسلم بارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه البرة الكرام وعلى سائر الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غل الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اغفر لنا ولوالديه ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات إنك سميع مجيب الدعوات اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا وارحمنا أن نتكلف ما لا يعنينا وارزقنا حسن النذر فيما يرضيك عنا اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك إيمانا دائما ونسألك قلبا خاشعا ونسألك علما نافعا ونسألك يقينا صادقا ونسألك دينا قيما ونسألك العافية من كل بلية ونسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك شكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس ونسألك رزقا حلالا طيبا مباركا ونسألك توبة نسوحة ونسألك صحة كاملة عاجلة اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين واحفظنا فإنك خير الحافظين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين وهب لنا من لدنك ريحا طيبة كما هي في علمك وانشرها علينا من خزائن رحمتك واحملنا بها حمل الكرامة ومع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير اللهم يسر لنا أمورنا معروحتی قلوبینہ وبدانینا وہ سلامتی والا عافیتی فی دینا و دنیا و کن صاحب نا فی واطمس على وجوه اہلینا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي والمجيء فلاستہ اے اللہ ہمارے پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما ہم سب کی بخشش فرما پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما پوری امت کی بخشش فرما اے اللہ پوری امت کی دستگیری فرما اے اللہ پوری امت کی دستگیری فرما پوری امت کی مدد فرما نصرت فرما اے اللہ اس پوری امت میں جہاں جہاں دینی کام ہو رہے ہیں اور جہاں جہاں دینی فکر ہو رہی ہے سب کو تو ہی قبول فرما اور سب کی تو ہی مدد فرما اے اللہ دینی مدارس ہیں مکاتب ہیں اللہ مساجد ہیں خانقاہیں ہیں اور اللہ مجاہدین اپنی جانیں پیش کر رہے ہیں اللہ تو ہی سب کی مدد اور نصرت فرما تو ہی سب کی حفاظت فرما اے اللہ اے اللہ ہم بھکاری منگتے فقیر تیرے در پہ تیرے گھر پہ بیٹھے ہیں اے اللہ تو اپنی شایان شان ہمیں عطا فرما یا اکرم الاکرمین یا ارحم الراحمین اللہ سابق النعم ويا دافع النقم ويا فارج الغمم ويا كاشف الظلم ويا أعدل من حكم ويا حسيب من ظلم ويا ولي من ظلم ويا أولا بلا بداية ويا آخرا بلا نهاية ويا من له اسم بلا كنية اجعل لنا في أمورنا فرجا ومخرجا وارزقنا من حيث لا نحتسب اللهم يا شاهدا غير غائب ويا قريبا غير بعيد ويا غالبا غير مغلوب اجعل لنا في أمورنا فرجا ومخرجا وارزقنا من حيث لا نحتسب اے اللہ یا اکرم الاکرمین اس وقت جہاں جہاں دینی کام ہو رہے ہیں جہاں جہاں دینی محنتیں ہو رہی ہیں سب کو تو قبول فرما اور سب کی تو حفاظت فرما جہاں جہاں خلف شار ہے ان سب کو تو اپنی رحمت اور برکت سے ختم فرما دور فرما پوری امت کے اندر اتحاد پیدا فرما پوری امت کے اندر اتفاق پیدا فرما امت مسلمہ کو اللہ جہاں جہاں سے خطرات ہیں سب سے حفاظت فرما ترکی کی تو حفاظت فرما ترکی کے صدر کی تو حفاظت فرما اے اللہ اس کو پوری امت کے لیے قبول و مقبول فرما جہاں جہاں منافق گھسے ہوئے ہیں جہاں جہاں اے اللہ ہمارے آسینوں کے اندر سانپ گھسے ہوئے ہیں اے اللہ ان کو تو ہی دفع دور فرما ان سے تو ہی ہماری ہم سب کی حفاظت فرما اے اللہ جو ری یونین میں اجتماع ہو رہا ہے اے اللہ اس کو تو ہی قبول و مقبول فرما اور اے اللہ تو ہی اس کی حفاظت فرما اے اللہ اس کی برکات کو پوری امت کے اوپر اے اللہ پھیلا دے اے اللہ تو ہی قبول و مقبول فرما دے اے اللہ اس کی کامیاب اس کو خوب کامیاب فرما دے یا اکرم الکرمین اس مدرسے کو بھی تو قبول فرما اس مدرسے کے اساتذہ کو بھی تو قبول فرما اس کے شاگردوں کو بھی قبول فرما یہاں سے متعلقین جو تعلق رکھنے والے ہیں ان سب کو تو قبول و مقبول فرما جو ان سے محبت کرنے والے ہیں ان کو بھی قبول و مقبول فرما جو تعاون کرنے والے ہیں ان کو بھی قبول و مقبول فرما اے اللہ یہاں سے اے اللہ تو اپنے ہی دین کے سچے پکے خادم پیدا فرما اے اللہ صحیح اکابر پر اکابر کے پر اے اللہ کام کرنے کی توفیق پیدا فرما توفیق عطا فرما یا اللہ جو بھی یہاں سے نکلے اکابر کی طرز پر اے اللہ کام کرنے والا ہو اے اللہ تمام مدارس کو تو قبول فرما تمام مدارس کو اکابر کی طرز اے اللہ تو اے اللہ کھڑا کر دے اکابر کی طرز پر اے اللہ تو کھڑا کر دے اکابر سے اللہ ہمارا تعلق مضبوط کر دے اے اللہ ہماری اپنی رائے جو ہے ہمارے ذہنوں میں اس کو ختم فرما اکابر کے اللہ طرز پر ہمیں اے اللہ متفق اور اتحاد عطا فرما ہم سب کو اے اللہ تو ہم سب کی مدد اور نصرت فرما اے اللہ اس وقت فطروں کا دور ہے اور فتنے فطرے اللہ ہر طرف سے حملہ ور ہیں اے اللہ ہمیں ہماری اولادوں کو ہماری نسلوں کو اے اللہ ان فطروں سے محفوظ فرما اے اللہ تو ہی حفاظت کرنے والا ہے تیرے سوا ہمارا کوئی نہیں تیرے سوا ہماری حفاظت کرنے والا کوئی نہیں تیرے سوا ہمارا سہارا اور آسرا کوئی نہیں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 أعداءك أعداءنا أعداء نبيك أعداء الدين اللهم عن كفرة الذين يسدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك اللهم اللهم اللهم اللهم اللهم اللهم اللهم خالف بين كلمتهم شتت شملهم فرق جمعهم دمر ديارهم خرب بنيانهم زلزل أقدامهم أخذ عزيز مقتدر وأنزل بهم أسك الذي لا ترده عن قوم المجرمين اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم اللهم اخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا معهم اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم انصر المجاهدين في كل مكان اللهم أيد المجاهدين في كل مكان اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نعوذ بك من كسل الصالحين ونعوذ بك من نشاط المسلمين المفسدين اللهم نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اے اللہ جو ہم نے مانگا وہ بھی عطا فرما اور جو ہم نہیں مانگ سکے مانگنا چاہیے تھا وہ بھی تو اپنی شاعر نشان عطا فرما اے اللہ ہم سب کو عطا فرما اے اللہ ہمارے والدین کے اساتذہ مشائق کی جو فوت ہو چکے ان کی پوری پوری بخشش فرما ان کی قبروں کو نور سے بھر دے اللہ اور ہم سب کی بخشش فرما دے اور ہم سب کو دین کے لیے قبول فرما لے سبحانہ رب الزت عماء السلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین